حضرت قیس بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو فجر کی نماز کے بعد دو رکعتیں پڑھ رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح کی نماز دو رکعتیں ہیں تو اس شخص نے جواب دیا کہ میں نے پہلی دو سنتیں نہیں پڑھی تھیں جو اب پڑھی ہیں تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے سننے ابو داود حدیث نمبر ایک ہزار دو سو سڑسٹھ